پھر آپ بات یہ رہی کہ پھر شعبے باز کو کیسا پہچانیں گے شعبے باز کا جو بھی بتانے جا رہی ہوں نا یہ جادوگر بھی کر سکتے ہیں ایسا ضروری نہیں کہ یہ شعبے بازی کریں یہ زیادہ تر شعبے باز کرتے ہیں لیکن وہ جادوگر بھی کر سکتے ہیں یاد رکھیں پہلی بات شعبے باز کیا ہوتے ہیں ان کے ٹائٹل یاد رکھیں اگر یہ راستے میں کرتب دکھا رہے ہیں نا تو ان کو ہم مداری کہتے ہیں مداری یہ شعبے باز ہوتے ہیں مداری جو ہوتے ایک ایک کرتب دکھاتے سانپ لے کے یا کوئی اور چیز لے کے اور اگر یہی لوگ اسٹیج پہ کام کرتے ہیں کرتب دکھاتے ہیں تو ان کو جادوگر کہا جاتا ہے میجیشین آیا ہے اور کتنے ٹکٹ مہنگے مہنگے بیچ کے کتنے لوگ جاتے ہیں خود والدین اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں وہاں پر یہ حرام چیز دیکھنے کے لیے تو اسٹیج پہ اگر شو کر رہا ہے تو جادوگر کہہ رہے ہیں اور اگر گدی پہ بیٹھ کے یہ کرتب دکھا رہا ہے سیم کرتب جو مداری اور جادوگر دکھا رہے ہیں تو اس کو اللہ کا ولی بولتی کہ یہ غائب جاننے والا ہے سو کالڈ ولی ہے اللہ کا ولی ایسا ہوتا ہے کیا کرتب دکھانے والا تو یہ ٹائٹل ہے شوبدے بازیوں کے جو شوبدے باز ہوتے ہیں ان کو مداری بھی کہا جاتا ہے جادوگر بھی کہا جاتا ہے اور ہمارے لوگ اللہ کا ولی کہتے ہیں اسے کیونکہ ایسے ایسی چیزیں بتاتا ہے نا